جس کو یہ آرزو ہو کہ بیٹھے خدا کے ساتھ جس کو یہ آرزو ہو کہ بیٹھے خدا کے ساتھ اس کو یہ چاہیے کہ رہے اولیاء کے ساتھ اس کو یہ چاہیے کہ رہے اولیاء کے ساتھ کھاتا ہے زہر بھی وہ مقوی غذا کے ساتھ کھاتا ہے زہر بھی وہ مقوی غذا کے ساتھ آدی ہے جو گناہ کا ذکر خدا کے ساتھ آدی ہے جو گناہ کا ذکر خدا کے ساتھ اصحاب اصحاب کو کو نجوم نجوم ہدایت ہدایت کہے کہے نہ نہ کیوں کیوں گزری جب ان کی زندگی شمس و وا کے ساتھ گزری جب ان کی زندگی شمس و وا کے ساتھ دی نسبت اویس کی سرکار نے خبر دی نسبت اویس کی سرکار نے خبر خوشبو یمن سے آئی جو باد صبا کے ساتھ خوشبو یمن سے آئی جو باد صبا کے ساتھ صدیق کے جو ساتھی ہے قطاب کیوں نہ ہو صدیق کے جو ساتھی ہے کتاب کیوں نہ ہو اصحاب بنتے ہیں جو رہے انبیاء کے ساتھ اصحاب بنتے ہیں جو رہے انبیاء کے ساتھ ہے مرتبے میں در احساس بھی بلند ہے مرتبے میں در احساس بھی بلند ہر حال میں جو رہتے ہیں صبر و رضا کے ساتھ ہر حال میں جو رہتے ہیں صبر و رضا کے ساتھ ہر جائیت کے زہر کا تریاق ہے یہی ہر جائیت کے زہر کا تریاق ہے یہی کچھ دن تو رہ کے دیکھ لو اہل وفا کے ساتھ کچھ دن تو رہے کے دیکھ لو اہل وفا کے ساتھ اپنی عطا کی بارشیں کر دے میرے قریب اپ تاکہ بارشیں کر دے میرے کریم حاضر ہوں تیرے در پہ ہجوم خطا کے ساتھ حاضر ہوں تیرے در پہ ہجوم خطا کے ساتھ طوفا کے رخ کو موڑنا ان کا مذاق ہے طوفا کے رخ کو موڑنا ان کا مذاق ہے چلتے نہیں ہیں اہل محبت ہوا کے ساتھ چلتے نہیں ہیں پہلے محبت ہوا کے ساتھ کارے جہاں محال ہے اسباب کے بغیر کارے جہاں محال ہے کے بغیر عزم دوا بھی چاہیے حرف دعا کے ساتھ عزم دوا بھی چاہیے حرف دعا کے ساتھ مردوں کو خود ہی شرم سے آنکھیں نہ اٹھ سکے مردوں کی خود ہی شرم سے آنکھیں نہ اٹھ سکے بہنے اگر حجاب سے نکلیں حیا کے ساتھ بہنے اگر حجاب سے نکلیں حیا کے ساتھ باغیر رہے سلوک میں ممکن نہیں اثر باغیر رہے سلوک میں ممکن نہیں اثر حاصل فنا کا پھول ہو خارے انا کے ساتھ حاصل فنا کا پھول ہو خارے انا کے ساتھ جس کو یہ آرزو ہو کہ بیٹھے خدا کے ساتھ اس کو یہ چاہیے کہ رہے اولیاء کے ساتھ اس کو یہ چاہیے کہ رہے اولیاء کے ساتھ جس کو یہ آرزو ہو کہ بیٹھے خدا کے ساتھ